رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر جلدی کر لو یا اس کے بجائے رن کہا یعنی جلدی کر لو جو اعلیٰ خون بہا دے اور زبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ البتہ دانت اور ناخن نہ ہونے چاہیے اور اس کی وجہ بھی بتا دوں دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی ان میں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ پڑا تو ایک صاحب نے تیر سے اسے مار کر گرا لیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بدکتے ہیں اس لیے اگر ان میں سے بھی کوئی تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نو